قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بعض سامعین ایران دنیا کے مختلف انسان مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور ان انسانوں کی پہچان ان کاموں سے جڑی ہوئی ہے ایک آدمی ہے کھیت کے اندر ہل جوت رہا ہے اور کھاد دے رہا ہے اور کھیت کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر نہیں کہتے آپ اس کو انجینئر نہیں کہتے آپ اس کو کسان کہیں گے اور ایک آدمی ہے وہ عمارتوں کے اندر تین پتھر دھونے کا کام کر رہا ہے سیمنٹ کرا رہا ہے دارا لگا رہا ہے رہا ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر نہیں کہیں گے آپ اس کو مزدور کہیں گے آدمی کی شناخت اس کے کام کاج سے ہوتی ہے اور دنیا کا کوئی آدمی جس کام میں جڑا ہوا ہو اس کام سے ہٹ کر اسے وہ نقد نہیں دیتا ہاتھ میں انجیکشن رکھا ہوا ہے تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے گلوکوز کسی پیشنٹ کو چڑھا رہا ہے تو دل اور دماغ نے فوراً جواب دے دیا کہ یہ ڈاکٹر ہے یہ دھوبی ہے کپڑا دھو رہا ہے اور یہ چمار ہے چپل سی رہا ہے یہ سرجن ہے آپریشن کر رہا ہے ہر انسان اس کی شناخت اس کے پیشے سے ہو رہی ہے اور جس کام کے اندر وہ مشغول ہے اور مصروف ہے اس کام سے اس کی پہچان ہو رہی ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک اللہ کے دشمن اور اللہ کے باغیوں کی بات نہیں بلکہ وہ قوم جس نے وعدہ کیا کہ ہمارا مقصد ہے زندگی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہمارے دن ہماری رات ہماری جوانی ہمارا بڑھاپا ہمارے سردی اور ہمارے گرمی کے دن اللہ کے لیے ہیں یہ قوم مسلمان قوم ہے مسلمان قوم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں جانے کے بعد صرف اور صرف تیرا نام لیں گے تیرے دین کا پرچار کریں گے تیرے کلام کو پڑھیں گے تیری نبیوں کی مانیں گے لیکن جیسے میں نے کہا فلاں صاحب کیا کرتے ہیں وہ تاجر ہے مارکیٹ میں ان کی دکان ہے صاحب کیا کرتے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈیوٹی انجام دیتے ہیں فلاں صاحب کیا کام کرتے ہیں وہ گاؤں کے رہنے والے ہیں چھوٹی موٹی زمین ہے آم کی فصل آتی ہے املی کی فصل آتی ہے بس اسی سے ان کا گزران ہے آدمیوں کی شناخت اور آدمیوں کی پہچان کسی کی آم سے کسی کی املی سے کسی کی دکان سے کسی کی زمین سے کسی کی پراپرٹی سے کوئی ڈھوبن کوئی بھنگن کوئی چمار کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر یہی نہ سے شناخت آپ اپنی بچی کے لیے رشتہ طے کریں سب سے پہلے سامنے والا یہ سوال کرے گا نام آپ کیا کرتے ہیں تو آپ فوراً جواب دیتے ہیں اور سیدھا تان کر عزت کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ جو پراپرٹی والے ہیں خاندانی جائیداد والے ہیں یا گورنمنٹ آفیسر ہیں کالج میں لیکچرار ہیں یہ شناخت میری بھی یہ شناخت آپ کی بھی ہمارے باپ کی بھی ہمارے دادا کی بھی ہماری اولاد کی بھی عورت ہے یہ گھریلو کام کاج کرنے والی ہیں صحابہ کرام بھی تو انسان تھے آدمی تھے شادیاں ان کی بھی ہوا کرتی تھی اولاد ان کی بھی ہوا کرتی تھی بچے ان کے بھی ہوا کرتے تھے سفر وہ بھی کیا کرتے تھے اور اسی آسمان کے سارے اسی زمین کے اوپر اسی سورج کی گرمی میں اور اسی چاند کی چاندنی میں ان کی زندگیاں ہوتی تھی لیکن صحابہ کرام کی جو شراب تھی آئیڈینٹیفائی تھی ان کی پہچان تھی یہ گورنمنٹ ملازم یہ کسان یہ کھجور کے باغ کے مالک آپ کو حدیث پاک کے اندر روایتوں میں اسماؤ رجال کی بحث میں حدیث پاک جو ہم تک پہنچی ہے اس حدیث سے لے کر سرور کو نہیں آفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو صنعت اور سلسلہ ہے دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے انہوں نے کوئی بات بیان کی کہاں سے بیان کی ہمارے پوپ نے کہا ہمارے پادری نے کہا ہمارے پنڈت نے کہا ہمارے گرو جی نے کہا اسلام میں یہ نہیں چلے گا کو کس نے کہا امام بخاری نے امام بخاری کو کس نے کہا بلا راوی نے ان کو کس نے کہا جیسے آپ نے چین دیکھا لوہے کی چین ہوتی ہے ایک کڑی دوسری کڑی سے ملی ہوئی رہتی ہے اگر ایک کڑی درمیان کی ٹوٹی ہوئی ہو اور ایک کڑی کمزور ہو وہ چین بار بردار بوجھ اٹھانے کا کام نہیں دیتی ہمارے پاس اسماع رجال کی کتابیں ہیں اس میں ایک ایک راوی پر بحث کی گئی ہے یہ راوی سچا ہے یہ راوی مشتبہ ہے ڈاؤٹ فل ہے یہ نہیں کہ کس کے جی میں جو آیا سید سولہ سید کے روزے رکھ لیے اور پور کی فاتحہ ہاتھ دی شریعت نہ میرے باپ کے گھر کی میراث رات ہے نہ علماء کرام کے باپ داداؤں کے گھر کی میراث ہے شریعت نبی کے گھر کی بھی میراث نہیں شریعت وہ ہے جسے اللہ جبرائیل علیہ السلام اس سلاد کے ذریعے سے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں پیغمبر ماننے پر مجبور ہے اللہ کے حکم پر پیغمبر اپنی نہیں چلا سکتے شریعت میں آئنتی کو انیل ہوا ان ہوا اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرتے ہیں وہ اپنے نفس سے بیان نہیں کرتے بلکہ وہ وہی ہوتی ہے ایک مرتبہ آپ نے اپنی کسی بیوی کو خوش کرنے کے لیے دو سو گھروں میں اختلاف ہو گیا تو کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں شہد نہیں پیوں گا یہ نہیں کہا کہ شہد حرام ہے مکرو ہے مکرو ہے تحریری ہے مکرو ہے زدری ہے یا میری امت کے لیے شہد حرام کچھ نہیں تھا بس یہ شہد کی وجہ سے تو سوکنوں میں اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا تو آپ نے کہا جو جھگڑے کی چیز ہے وہ میرے گھر میں آئے ہی نہیں ابھی مجلس کی گرمی ختم ہونے نہیں پائی جی میں لڑائی سلا تو سلام سورہ تحریم کی آیتیں لے کر نازل ہوئے یا یار یو ہن نہ دیور تو اللہ لك تبتغی مرضات گئی اے نبی یہ آپ کو کس نے خبر دیا یہ آپ کو حق کہاں سے مل گیا یہ اختیار آپ کو کہاں سے مل گیا جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے جس کے جی میں جو آیا ہندوستان بھائی داڑھی رکھے تو چلتا نہیں یعنی اگر تجھے داڑھی بڑھانا ہے مان لے کہ بھائی گنے کار ہو ہوں ہو ہوں بد کا مان لے کیوں اسلام کو بدنام کرتا ہے رسوا کرتا ہے نبی کی تعلیمات کو شرمندہ کرتا ہے ہاں میرا چہرہ کافروں بھیڑوں چماروں میں جیسا ہے میرا لباس نبی کو کبھی اجازت نہیں چودہ سو سال بعد اتنے کے زمانے میں پیدا ہو کر سود کھا کر ماں کا بلاکار کر کر رشوت کھا کر جہنم کا لہو اور جہنم کا پیپ پی کر تو فتوے دیتا ہے سنتی تو ہے بھائی وشوا کیا ہے سنتی تو ہے کوئی ضروری تھوڑی نہ ہے سنت کی کوئی اہمیت نہیں گاڑی چلا رہا ہے پیر میں ہوا ہی تو ہے اور ہوا کا پیسہ نہیں لگتا کیوں ہوا تول تول کر ناپ ناپ کر ڈالتا ہے نماز سے پہلے کی دو رکھاتے بجر ارے سنت ہی تو ہے بڑا تو اجر ملے گا ہر کوئی مفتی بنا ہوا ہے ہر کوئی علامہ بنا ہوا ہے شریعت کا کھلواڑا کرتے ہیں لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھتے ہیں کہ حضرت عقیقے کا گوشت ماں باپ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے کس نے کہہ دیا کب کہہ دیا کون سی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ اسلام کو آئے ہوئے ہندوستان آزاد ہوا تب یہ اسلام ہندوستان میں نہیں آیا چودہ سو سال پہلے اسلام ہندوستان میں آ چکا صحابہ کرام تجارت کی سے ہندوستان میں آ چکے اسلام کا پرچم یہاں لہرایا جا چکا ہے کوئی نیا مذہب ہوتا نیا قانون ہوتا نئی عدالت ہوتی نئی حکومت ہوتی تو بھی نیا نہیں تیرا دین بھی نیا نہیں تیرا مذہب بھی نیا نہیں تیرا خدا نیا نہیں تیرا نبی نیا نہیں تیرا کابا نیا نہیں دلچسپی تو دیکھو مسلمانوں کی اسلام سے رشتہ تو دیکھو رسیقہ نہیں تیرا حج کو نہیں آ کر کس کے ساتھ نے کہا کیا سورت عقیقے کا اور قربانی کا کیا سورت عقیقے کا اور حج بیت اللہ کا ٹھیک ہے پوچھتے ہیں علماء کرام سے پوچھنا چاہیے لیکن اگر میں کسی ہندوستان کے مانے ہوئے ایڈوکیٹ سے پوچھوں کہ ہندوستان کے اندر کیا چلانا حلال ہے جائز ہے اس کی نگاہ میں میرا مقام کیا ہوگا ہندوستان کے اندر راستہ چلتی کسی عورت کا بلاکار کرنا کپڑے نکال کر اس کی آبرو لوٹ لگا ہندوستان کا آئین اور ہندوستان کا قانون اس کی اجازت دے کہے گا حضرت حضرت رکیے رکیے رکیے مانا کہ آپ لائر نہیں آپ نے ایل ایل بی کا کورس نہیں کیا لیکن آپ کو اتنی نہیں کہ ایک مرد کا ایک عورت کی آبرو لوٹ سکتا ہے چاہے انسان دوسرے انسان کے مال پر ڈھاکہ ڈال سکتا ذرا سوچیے کتنا تعلق ہے آپ کو اسلام سے کتنا تعلق ہے خلاف پاک سے اسی کا فائدہ وہ حرامی یہودی کو تو امریکہ کی مکمل فائدہ اٹھا رہی ہے گجرات کا پچھلے ہفتے سبر ہوا وہاں کاشی خدا جسے تملناڈ کا مشہور اور معروف ادارہ ہے حضرت مولانا یعقوب صاحب دعوت بھر کا اس کے بھی ہے تاثر دیوبند کے روپ میں رائے ہے میزبان ہمیں وہاں نہیں کر گئے وہاں طلبا سے خطاب تھا بنگلور ہی کے ایک مدرس وہاں پڑھتے تھے انہوں نے ایک قرآن ہاتھ میں دیا کہا کہ حضرت یہ قرآن میڈ ان مکہ اور میڈ ان مدینہ نہیں بلکہ میڈ ان امریکہ ہے راشدی نام کا ایک خراب خور خراب نسخے سے پیدا ہونے والا یہودی ایجنٹ کلام پاک کا نیا ایڈیشن نکالا اور اس نے اعلان کیا دنیا میں پہلی مرتبہ ایک ایسا کلام پاک کا نسخہ ہم مسلمانوں کے سامنے لا رہے ہیں جو سولہ آنے سو فیصد سچا ہے حد تک جو قرآن صحابہ پڑھ رہے تھے تعویم پڑھ رہے تھے سب تعویم پڑھ رہے تھے ایمان ابو حبیفہ نے پڑھا امام مالک نے پڑھا چودہ سو سال سے چودہ سو صدیوں سے جو کلام پاک پڑھا جا رہا ہے وہ کلام پاک غلط ہے کلام پاک کھول کر دیکھا تو بالکل بنوان بھائی لیکن سورہ توبہ کی آخری تین آیتیں اس میں سے اس نے نکال لی لقد جاءكم رسول لجا کمولم عزیز علیہ تم بانی ادھر سورہ توبہ کھولا گیا اس کے اندر وہ تین آیتیں نہیں تھی تو ہم نے اس سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے سارے کلام پاک کو مان رہا ہے تین آیتوں کو نہیں مان رہا ہے اصل میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے زمانے میں کلام پاک منتشر سا بکھرا ہوا تھا کہیں ایک پارا کہیں ایک سورت کسی کے پاس کچھ آئے تھے آج ایک مذہب کے اندر جس کو مذہب عثمانی کہتے ہیں دلی سے لے کر جن و ناس تک چھ ہزار چھ سو چھیاسی آیتیں ایک جو ملتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے ایسا مذہب تیار نہیں تھا کہیں کسی نے لکڑی پر لکھ لیا کسی نے چمڑے پر لکھ لیا کسی نے پتھر پر لکھ لیا کسی نے کپڑے پر لکھ لیا کسی نے بیٹی کو حافظ بنا دیا کسی نے بیٹے کے سینے میں کلام پاک کو محسوس کر دیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو آپ لیڈر بنا کر امیر بنا کر کہا کہ جو دو گواہوں کے ساتھ کلام پاک کی آیتوں کو لائے گا تم جمع کرتے جانا ایک صحابی آئے لقت جان کم رسول کم عزیز یہ جو سورہ توبہ کی آخری تین آیتیں ہیں وہ لے کر آئے قانون یہ تھا کہ دو گواہ پیش کریں بد قسمتی کی بات یہ تھی کہ ان کے پاس ایک اور گواہ نہیں تھا اس آیت شریفہ پر لیکن وہ صحابی اللہ کا کرنا یہ تھا کہ آخائے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ایک کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے حضرت زید امتحان حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کا کرنا اور اس نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی کہ ہر آیت کے لیے جو قرآن لے کر آتا ہے دو گواہ اور یہ تین آیتوں کے لیے ان کے پاس اپنے ایک کماب اڈس کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں تھا حدیث کو نہیں مانتا وہ حدیث کو نہیں مانتا اگر حدیث کو مانے گا حضرت سے اشتہار اشارہ تی اللہ تعالیٰ کے مقام کو جانے گا مرتبے کو جانے گا کہ آپ کے بارے میں عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت زید ابن حارثہ کی گواہی بے صحابہ کے برابر ہے اور گواہیوں کے برابر ہے اب اس نے کہا وہ نہیں مانتا حدیث کو کہا کہ وہ ایک صحابی لے کر آئے کلام پاک کا ایک نیو ایڈیشن ایک تو امریکی کتوں نے مشکل ہو جائے اولاد نے الفرخان نام سے کلام پاک یوں کہہ کر نکالا کہ تمہارے پرانے شریف کے اندر دہشت گردی کی آیتیں ہیں قتال کی آیتیں ہیں مار پیٹ کی آئے ہیں وہ قاتل ان کو شکین کا قتل کہاں کہاں ملے جہاں ملے کافر مار ڈالو ان کو ختم کر ڈالو ان کے خلاف دہلا جہاد ہاتھ کا حکم دیا گیا تو اس خوش کی ناجائز اولاد نے الفرقان نام کی کتاب کو نکالا اور کہا کہ ہم نیو ایڈیشن نکالتے ہیں پھر اس کے بعد اس ظالم میں جو یہودی ایجنٹ تھا اس نے کلام پاک کی تین آیتوں کو نکال کر کلام پاک کے اس نسخے کو پیش کر کر کہا کہ یہ کلام پاک صحیح نسخہ ہے اور مسلمان چودہ سو سال سے جو کلام پاک پڑھتے آ رہے ہیں وہ جھوٹا نسخہ ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اور مذاہب کے ماننے والے ہیں اور ایک آسمانی کتاب تاریخ کو ماننے والے انجیل آسمانی کتاب انجیل کو ماننے والے زبور آسمان یہ الگ بات ہے کہ وہ مذہب کینسل منسوخ ہو چکا اور وہ نبی کے احکامات ختم ہو چکے اب جو دین کا سکہ چلے گا آقا کا چلے گا اب جو کتاب چلے گی وہ اللہ کا قرآن چلے گی اور جو باتیں مانی جائیں گی وہ حدیث کی باتیں مانی جائیں گی بخیر الکلام کلام اللہ اللہ کا کلام بہترین کلام ہے اور بہترین بات نبی کی بات ہے اب یہ الگ بات چلو کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں تو زبور انجیل سوف ابراہیم موسا باہر آگے چلو گیتا کو مان لیا رامائن کو مان لیا اور ویدوں کو مان لیا یہ مذہبی کتابیں مسلمانوں کی غفلت مسلمانوں کی مذہب سے تیزی اور مسلمانوں کے دین کے عقائد اور دین کے بنیادی فرائض سے دوری کیا اندازہ لگا رہے کب پر حملے کی بات کبھی سنی آپ نے بلیر ٹونی بلیر نے نقلی طور کیوں نہیں بنائی بش گزلے نقلی چیز کیوں نہیں بنانی آخر سب کیوں پڑے ہیں اللہ کے افراد کے پیچھے کیوں پڑے ہیں مسلمانوں کے پیچھے جانتے ہیں فجر میں ان کی تعداد کیا ہوتی ہے جانتے ہیں ان کے چہروں کی کیفیت کیا ہے جانتے ہیں ان کے لباسوں کی کیفیت کیا ہے جانتے ہیں ان کے زبان اور دل کے اندر زمین و آسمان سے زیادہ دوری ہے یہ کہتے ہیں آمن تو ملنا ہی وہ والا ہی وہ کتبی ہی وہ اللہ پر ایمان لایا میں اللہ کے کتابوں پر فرشتوں پر ایمان لایا جھوٹ ہے میں دولت پر ایمان لے آیا میں کارخانے پر ایمان لے آیا جھوٹ ہے کہ میں نے نبی اور خواجہ اجمیری کے دامن کو پکڑ رکھا ہے میں نے گرو کے دامن کو پکڑ رکھا ہے میں نے عورت کے دامن کو پکڑ رکھا ہے میں غلام ہوں تو آقا کا مصطفیٰ کا نہیں میں غلام اولاد کا اور اپنے بچوں کا غلام ہو جھوٹ ہے اتنا دی ان سکی بابا اور منا تین اللہ تلا میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے نہیں میرا جینا میرے نفس کے لیے میری خواہشات کی تکمیل کے لیے میری چوروں بچوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور یہ رات یہودی جان چکے ہیں یہاں سے خاٹیا بھی حملہ کرتا ہے یہاں سے شیعہ حملہ کرتا ہے یہاں سے یہودی یہاں سے نسارا یہاں سے کافر یہاں سے مشرق زمین آسمان کی پوری طاقت ہے کیوں کسی اور مذہب والوں کے پیچھے نہیں لگتی ہندوازم ہندوستان کا ایک مضبوط اور طاقتور مذہب ہے ہندو مذہب ہندو دھرم ان لوگوں کا دعویٰ ہے ہزاروں لاکھوں سال پرانا یہ دھرم علم اسی دنیا میں تھے ہماری شرح نے کہا وہ کیا کرتے ہیں سیٹ صاحب ان کی ایم جی روڈ کے اندر کمپلیکس ہے دکان ہے شاپنگ سینٹر ہے یہ کیا عمارت کا کام کر یہ کیا یہ ٹائلر ہے یہ کیا یہ الیکٹریشن ہے صحابہ کرام کے زمانے میں گھر چلتا تھا سنسار چلتا تھا نہیں چلتا تھا کوئی صحابی گرمی کے نام سے کوئی صحابی کسان کے نام سے کوئی صحابی تاجر کے نام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تجارت نہیں دی تھی اتنی بڑی تجارت اتنی بڑی تجارت پوری دنیا کے لوگ امیر بن جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دولت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن حضرت عثمان غنی جو مشہور ہیں حیا کی وجہ سے مشہور ہیں اور حیا کے بارے میں حدیث کہتی ہے الحیا حیا شو قطمین ایمان حیا ایمان کا ایک حصہ ہے عثمان دنیا تجھے جانتی ہے حیا کے نام سے جانتی ہے اور حیا اسلام کا ایک حصہ ہے عمر رضی اللہ تعالی دنیا کی آج تو ایک بیوی اولاد نسبندی کے بعد ایکویں دوہویں نسبندی فیملی پلاننگ جی بھر کر پریوار ہوتا تھا اور گلیاں بھر کر بچے ہوا کرتے تھے لیکن ان کی پہچان حضرت عمر فاروق کی حضرت عثمان کی حضرت علی کی سوا لاکھ صحابہ تھے سوا لاکھ دنیا کے لقب کے ساتھ کوئی صحابی مشہور ہوا کسی پودا جائے گلا صحابی کیا کرتے تھے ان کی دکان تھی ان کا باغ تھا ان کی تجارت یعنی لائف کی چیز تھی امیر کی چیز تھی آدمی آدمی کو دیکھتا ہے سب سے پہلے کیا پہن کر تھا چھپا پہن کر تھا چھپا نظر آیا لنگی تھی پاجامہ تھا کہا کہ بھائی پاجامہ تھا لنگی نہیں تھی سر پر ٹوپی تھی ہیٹ تھی یہ نظر آ گئی لیکن اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ لنگی کے اندر انڈر ویئر کیسا تھا اور چھپے کے اندر بنیان کیسے یہ اندر کی بات ہے صحابہ کرام کے کاروبار صحابہ کرام کا کسان ہونا صحابہ کرام کا دنیا کمانا یہ کھودنے کے بعد نکلتا تھا ایسا نہیں کہ فقیری کی زندگی گزارا کرتے تھے اس کا نے لے کر ڈبا دیے اس کا نے جو ہے دکان میں راشن لے کر گھر چھوڑ کر بھاگ گئے اور بینک سے لون لے کر غلط نام سے رفو چکر ہو گئے تھوتو کی زندگی میں شان کی زندگی جینا مرنا اسلام کے لیے تو آج شہر و کی بات کریں آپ اپنے محلے کی بات کریں اسلام کے خادم کے خلاصہ اللہ اکبر بھی دن رات وہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں ہر کوئی حدیث کہتی ہے اللہ کے دین میں اتنا مرو مٹو اللہ کے دین میں اتنا لگو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے پاگل کہنے لگے اس حد تک شادی خانے میں گئے وہاں لڑائی کیا بھی ایسا کھانا کھاتے ہیں سنت کے خلاف یہ اسے بھگاؤ یہ عورت ہے یہ تو انڈیا ہے اتنا کرو اتنا کرو اتنا کرو یہ سب دیوانہ ہے جب تک لوگ دیوانہ نہ کہیں اب تو دین کی بات شروع کرنے تو لوگ دیوانہ کہتے ہیں داڑھی رکھ لی دیوانے داڑھی تو نے کیوں رکھ لی ایک جگہ ہوگی شریعت کہتی ہے اتنا بڑھو کتنا بیٹو اور اتنا اپنے آپ کو فنا کرو کہ لوگ کہنے لگے تو دیوانہ ہے اللہ کو اتنا یاد کرو یہاں کا مجنون مجرور کہ تمہیں مجنون کہا جانے لگے کہاں ہے پہچان ہماری فلاح سے ہماری پہچان خدا نہ کرے خدا نہ کرے فلاح ابھی زمین گئی نظیر گئی کار سیل قیامت کے دن اگر حبیب زبیر نذیر کو ٹینر کے نام سے پکارا گیا تو بیڑا غرق ہو گیا حدیث ساری قرآن پڑھنے والا سنتوں کو زندہ کرنے والا علماء کی چوکٹ پر جان دینے والا قوم ملت کی فکر کرنے والا غریبوں کی کہاں کہاں سوشل ورکر کیا ہے سوشل ورکر دیہات میں لون دلا کر ماؤں سے زنا کرواتا ہے سوشل ورکر بیٹا چوری کے کیس میں اٹک گیا ہر پلس یوز کر کر رشوت یہاں سے لے کر کچھ جیب میں ڈال کر پھر بڑے افسروں تک رشوت یہ ہے سوشل ورکر یہ ہے سوادی میں سو کو ملت سوشل ورکر رشتے لگاتا ہے اور لڑکے لڑکا خود کہتا ہے کچھ نہیں چاہیے تو یہ اس کو اشکالتا ہے اور اس کے دل میں بات ڈالتا ہے نارائن دی ہے کہیں کے لے لے لے لے اگر تو استعمال نہیں کرے گا تو کل تیری بیٹیوں کے تو کام یہ سوشل ورکر ہے اس زمانے میں دادی میں قوم و ملت قوم و ملت کے لیے مرنے ملنے والے اگر بڑے اسلام کے ساتھ ہیں ہر انسان پیشوں سے جڑا ہوا ہے پیشوں کے ساتھ مشہور ہے اور دعوت کیا ہے سلاتی و نو رب العالمین میرا جینا میرا مرنا میری نماز میری قربانی میرا دن میری رات میری جوانی میرے سردی میرے درمی کے دن اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے دنیا بھائی دوسری نفس پہ کیوں آ رہے تم لگ کام کبھی دنیا میں نماز سے بڑھ کر کوئی کام ہو سکتا ہے بتاؤ مجھے کون سی حدیث کی کتاب کلام پاک کی کون سی آیت کا ترجمہ جمعہ میں کتے بن کر ہڈیاں کھا رہے تھے سور بن کر پاخانہ کھا رہے تھے آئے دیر میں پوچھا کیا کام تھا رام زیادے دنیا میں امر سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے کوئی کام ہو سکتا ہے قرآن پڑھو سنو ذکر کرو اللہ کی دین کی باتیں سنو عمدہ پکاؤ عمدہ پہنو سورہ کہاں پڑھو جمعہ عید کی طرح بناؤ کیا کام ہے عید ہمیں سا کام ہے بھاگے گا تو بیچ سے کتنا بھاگے گا قرآن سے کتنا بھاگے گا حدیث سے میں نے بتایا تھا دین سے بھاگنے والے قرآن شریف نے کہا بھگوڑے کتنے ہیں مجھے اردو آتی ہے میں گدھے کہہ سکتا ہوں گدھے کہنے میں گدھے کی عزت ہے لیکن جو بھگوڑا ہے انسان مسلمان اسے ذرا بھگوڑا گدا کہنے میں شرافت معلوم ہوتی ہے کلام پاک کا انتیسواں پارہ سور مدثر کا دوسرا رکو اللہ نے فرمایا کان یہ بھگوڑے کا دے اسورا یہ شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں شیر کو گدا دیکھتا ہے تو کیسے بھاگتا ہے بھائی یورید ہو کلو ریمن ہو بھائی بند و بلکہ یہ چاہتے ہیں ہم پیس کے خرید نہ جائیں جمعہ میں نہ جائیں مارس میں نہ جائیں نماز میں نہ جائیں اللہ تعالیٰ ایک صحیح ہمارے گھر میں نہ کرے کیا ہو صحیفہ سود ہلال ہو داڑی مٹانا چاہے تو عشق کر کر پیشاب کا زور لٹکانا چاہے تو ایک نئی برقع پہن کر پاخانے کی جگہ کی بھیڑ دکھانا جائے تو بل دو کلو میل پم کہتا ہے یہ اپنے من کا صحیفہ اپنے گھر میں نہ ہو کرنا یہ چاہتا ہے کل ایسا نہیں ہوگا صبح قیامت تک بلّہ یہاں فون آخرا بلکہ بجے یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں کرتے ڈر نہیں ہے کہ اس کو مرنا ہے خبر میں بھاپ مر گیا بے وقوف تھا دادا مر گیا بے وقوف تھا دنیا مر رہی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہارٹ اٹیک آ گیا بے وقوف تھوڑی نہ مریں گے ملا یا بونل آخرا آخرت کا موت کا قبر کا ڈر نہیں اور مانے گا بھی کیسے مانے گا دیکھیں گے جب آئے گی موت سب گھر رہے ہم بھی مر جائیں گے سب جا رہے ہیں ہم بھی چلے جائیں گے ابھی ڈیڑھ دو مہینے پہلے ایک مہینہ پہلے بالکل اٹھارہ سے ہم عمرہ میں آئے بالکل ایک مہینہ ایک عمرے کا چھٹی کا وقفہ اور اس سے پہلے جو حادثہ ہوا تو لوگوں نے کہا یہ اتل پتل ہے یہی سے پھاپ جاؤ یا کھیل میں ایک سیکور لوگ بیٹھتے تھے وہ بھاگ گئے ہمیں معلوم ہے ہم حاضری رکھتے ہیں اس حاضری کا جواب ہم اللہ کے یہاں پیش کرتے ہیں ہم پیشہ ور پیشاور امام نہیں ہے بڑی تنخواہوں کے ساتھ بڑے گاؤں میں جا کر پیٹ پال سکتے ہیں ہمیں درد ہے قوم کا ہم نے آپ کو یاد کر کر ہم نے دعائیں کی ہیں نبی جب جھوٹ ہو تو خدا آداب میں گھیر لے گا جمعہ کے دن ممبر رسول پر کتا بھی نہیں پہنچے گا ہمیں معلوم ہے جس کو جتنی دلچسپی ہے اسی حد تک ہم نے نبی کے روزے کے ساتھ میں اس کا سلام نبی کو پہنچایا ہے ریاض الجنہ میں ہاتھ اٹھا کر ہم نے اس کے حق میں دعائیں کی ہیں کچھ دعائیں مانگنے سے آتی ہے کچھ دعائیں بغیر مانگے نکل جاتی ہیں ایک مرتبہ یہ ہوا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم گئے بڑا چپلوں کا مسئلہ رہتا ہے جمعہ کی نماز کی تو گئے ایسے مقام پر کہ جہاں سے دور سے صدیق صاحب کا چہرہ نظر آئے اتفاق تک نہیں مل سکا اس کے قریب بیٹھ گئے اور جب جاتے ہیں پیاس لگتی ہے تو زمزم پیے چپل وہیں بھول کر آگے بڑھ گئے ہاتھ میں پلاسٹک کور میں چپل ڈالے ہوئے رہتے کھل کر آگے بڑھ گئے اب کہاں پھر وہ نشانی اتنی بڑی مرضی جو آقا کے زمانے میں پورا شہر تھا ترجمہ کی نماز کے بعد ہم نے سوچا کہ بڑی محنتوں سے قربانیوں کے بعد اللہ نے اپنے گھر ہمیں بلایا ہے چار پیسے سوا روپے کے چپل میں ایمان کیوں بیچے سفر کیوں خراب کرے حالانکہ وہاں پر بعض علماء نے اجازت دے رکھی ہے کہ جو بیکار کے چپل ہیں جو آدمی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ میں نبوی مدینہ منورہ کے اندر بورڈ لگایا ہوا ہے اگر آپ کے چپل کھو جائے کاؤنٹر کے اندر آ کر اپنے سائز کا پرانا چپل لے لیں ننگے پیر نہ چلے وہاں پر دو قسم کے ماربل ہیں ایک ٹھنڈا ہے جو سفید ہے اور جو کالا والا ہوتا ہے ہمیں تو حضرت خواجہ وہ طالب کی یاد تازہ ہو گئی جب جمع سے نکلے تو مسجد صلی اللہ علیہ وسلم اور گیٹ کے درمیان کافی فاصلہ جو چلے تو خدا کی یاد آ گئی اور جہنم کی تبش یاد آ گئی پیر کے اندر چھالے پڑ گئے اب نہ کوئی دور دراز تک کوئی شرافہ کوئی آدمی تو میں جیب میں جو گھر تھا نسلی تھی اس کو ہم نے بھگویا پانی میں زمین پر ڈالا اسے رکھے پیر پھر آگے رکھے تو پانی جو ہے اس سے بھاپ نکلنے لگا اور زیادہ گرمی ہو گئی کہ کوئی پاکستانی تھا افغانی تھا وہ اس کیفیت کو دیکھ رہا تھا تو فورت اس کے سر میں رومال بنا ہوا تھا اس نے رومال نکالا وہ کل بولنا آپ اس پر بیٹھیے یا کھڑے رہیے میں دو چار منٹ کے اندر آتا ہوں وہ گیا وہ خرید کر لایا پرانا لایا گیا اپنا چپل لا کر دیا آپ بتائیے کہ جو آدمی کڑاکے کی چوالیس ڈگری گرمی میں چل رہا ہو تب بھی تپش کے پتھروں کے اندر پیر پر چھالے آ کر خاجہ طالب کو جہنم کے چپل پہنانے پر جو جیسے وہ یاد آ گئی کہ بھیجا کھولے گا بالکل وہ منظر ہو ایسے میں کوئی آدمی چپل نہ کر دے اسے کہنے کی ضرورت نہیں کہ حضرت آپ دعا کریں خود بخود دل کی گہرائیوں سے دعا نکل جاتی ہے جو حضرات دلچسپی سے آتے ہیں اور سمجھتے ہیں پہچانتے ہیں قیمت لگاتے ہیں دل کی گہرائیوں سے دعا نکلتی ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے رات کی تنہائیوں میں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں حضر اکثر کے پاس دعا کی مذاق میں دعا کی صفا مروا کے درمیان اور جو لوگ کان مستقرا فرت بن کسورا بیڑ کے مہمان ہیں تو ان کو بدوا ہمیں زبان سے دینے کی ضرورت نہیں دل کی آہیں عرش کو آہ کرنے سے پہلے پہنچ جاتی ہے ایسا نہ بنو دعائیں لینے والے بنو بس دعا کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا دل جلایا اس نے اللہ کے عرش کو چھوا یہ بھی چیز کافی ہے کسی کو دعا کی درخواست کی ضرورت نہیں آپ نے اس کے دل کو ایسا مسروٹ کر دیا سفا بروا میں چل رہے تھے ترکی کا خطا خدا جا کے اس کا گواہ بھی ہم پیش کریں گے ایک جوڑا تھا بوڑھا بوڑھا تھا میاں بیوی تھے غالبت تھک کر بیٹھ گئے ہم بھی جو ہے چکر ہو چکا تھا باہر نکلنا چاہ رہے تھے دو چار گلاس میں زمزم ہم نے لے لیا تو پینے کے بعد پینے سے پہلے اس بوڑھے کو ہم نے دیا عربی میں کہا آپ کو آپ لے لیجیے اس کو پی لیجیے اس سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پیا اور اٹھ کر سینے سے لگا لیا اور اس میں جو دعائیں تھی وہ اللہ جانتا ہے وہ دینے والا جانتا ہے ایسے گھر کے اندر کوئی مہمان آئے اور کوئی آپ کے یہاں گاہک آئے آپ اس کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں آپ کا رویہ آپ کا سلوک آپ کا معاملہ اسے اس کے دل کو مجبور کرے گا کہ وہ دعائیں دے گا اور آپ کا معاملہ اس کے دل کو مجبور کرے گا کہ اس کے دل سے آنے نکل جائیں گے تو یہ جو اتل پتل ہوئی اور یہ جو معاملہ ہوا اس نے سمجھا ان لوگوں نے بھگوڑے گدوں نے حضرت کو کیا اتنا بڑا مجمع آتا ہے کون آتا ہے کون بھاگتا ہے کیا معلوم یہی زمانے میں وہ لوگ بھاگ کر چلے گئے اب روز سنتے تھے خستشی داڑی والا ایسا سود کھانے والا ایسا رشوت کھانے والا ایسا جائیں گے جوک سنیں گے مزہ آئے گا جائیں گے واقعات کہانیاں ہوں گی اور ایک گھنٹے میں بیان شروع ہوگا ڈیڑھ گھنٹے کے اندر تحت جو ہے اسکرین آ جائے گا اور اردو تقریر بھی عربی خطبہ بھی نماز بھی دعا بھی یہ بھی مصیبت حصہ بڑا خدمہ کاروبار حرام کرو اور پھر وقت لگاؤ اور گالیاں سنو گالیاں یہ دین کی نسبت سے روپیہ دے کر آپ کو نہیں ملے گی آپ یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ جا کر دین کی نسبت سے گالیاں سننا چاہیں آپ یہ خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ دین کی نسبت سے گالیاں مل رہی ہیں ہم خاموش رہیں سبر کریں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے گا بھاگیں گے کہاں تک بھاگیں گے کارون کہاں تک بھاگا دچال کہاں تک بھاگے گا خیال کہاں تک بھاگا ابو جہل کہاں تک جو ننے منہ بچے پانچ اور معاوض کے چمبل میں اس نے جان دے دی کہاں تک بھاگے گا کوئی بھاگنا علاج نہیں ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے کہا تمہیں کئی پاٹ ہو گیا ملیریا ہو گیا چکن بنیا ہو گیا یا ایک وائرس ہو گیا چٹھی لکھ کر دی کہا کہ دشمن ہے صاحب ہاں کہتا ہے یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ کڑوی دبا دے دی انجیکشن چکو دیا خون نکال لیا الٹا پیسہ کیا بھاگے گا ڈاکٹر کی چٹھی کو پھاڑ کر پھینک دیا اور اس کو پیشاب کر دیا تو کیا ڈاکٹر بن گئے تم دین سے بھاگو گے حق سے بھاگو گے سچائی سے بھاگو گے سچائی کا کالا ہو جائے گا جن کا ڈر اس پرندہ ہے وہ راتوں میں دیکھتا ہے اس کو رات ہی میں نظر آتا ہے الو ایک پرندہ ہے اس کو رات میں نظر آتا ہے اگر یہ دونوں دن میں ہانگ بند کر لے سورج کے پاپ کا کیا بگڑے گا تم آپ بند کر لو قرآن سے تم سچائی سے بھاگو تم حق سے بھاگو کیا بگڑے گا اسلام تمہارا پاس امریکہ کچھ نہیں بگڑا کتنی اس نے چلی تیس پینتیس ہزار ویب سائٹ انٹرنیٹ کے اندر اسلام کے نام پر قرآن ڈاٹ کام کے نام پر ہے ایک آدمی قرآن کے نام پر ویب سائٹ مولانا نے دکھایا ڈاکٹرلا السور جی کو انگریزی میں کافی مہارت ہے اللہ وحدہ ڈاٹ کام اور اللہ بہت اللہ وحدہ لا شریک را اس قسم کا انگریزی لفظ استعمال کر کر ویب سائٹ کھولی جاتی ہے تو اس ویب سائٹ کے اندر امریکی اور یورپی سواری اور رنڈیوں کی وہ دلالی کرتا ہے اللہ کے نام سے کیا بگڑا کیا بگڑا حدیث کے نام پر ڈاکے ڈالے گئے قرآن کے نام پر ڈاکے ڈالے گئے مسجدوں کے نام پر حق کے نام پر نبی کے نام پر ڈاکے ڈالے گئے کیا بگڑا کی شرح میں کوئی فرق آیا اور اپرادہ کا ذکر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا مسجدیں بڑھ رہی ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر میناروں کے بنانے پر پابندی آ گئی چائنا میں بازاروں میں مسجد بنانے پر پابندی تو انہوں نے علماء کے مشہوروں سے موبائل مسجد بنائی جیسے گاڑی کے اندر لاری کے اندر ٹرک کے اندر انہوں نے پلیٹ فارم جیسا بنایا اور اس کو نماز کے وقت لے کر آتے ہیں نماز مسجدوں پر لگاؤ پابندی اذا پر لگاؤ میناروں پر لگاؤ نبی کے ذکر پر لگاؤ قرآن کی آیتوں پر لگاؤ کیا بھیجے گا اور تو حق کو چھوڑ کر بھاگے گا مسجد کو چھوڑ کر بھاگے گا قرآن کو چھوڑ کر بھاگے گا تو تو کامیاب ہو جا کامیاب ہوا تو اسلام کا مخالف نبی کا دشمن سورہ کوسر کلام پاک کی سب سے چھوٹی انا کل کوثر اے محمد صاحب ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا فصلی ربی کا بنہر ہر آپ شکرانے میں نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے کوئی دو آیت ہے شان بلند کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان اتنی بلند اتنی بلند جب تیامت میں لوگ ایک ایک قطرے کے بول بوت کے پیاسے ہوں گے آپ حوضے کوثر کے مالک ہوں گے جس کو چاہیں گے آپ لیں گے اور جس کو چاہیں کے دے کر دور کریں گے کیا بھاگتے ہو دنیا کے پیچھے کیا جاتے ہو دولت کے پیچھے عورت کے پیچھے مکانوں کے پیچھے پراپرٹی کے پیچھے کوثر کا جام نہیں پی کوروں سے نکاح نہیں کر رہا ہے جنت کی ہو ہے دلہن بن کر ہمارا انتظار کر رہی ہے پہلے تو ایک ہزار سال کی زندگی تھی ایک ہزار سال سزا نو علیہ یہ سلاپ اور ساڑھے نو سو برس تک دعوت و تبلیغ نبی بن کر ساڑھے نو سو برس بغیر نبی کے کتنا رہے اللہ کو کو تو انسان کیا کرتا نہیں آپ اگلے سال گاڑی رکھ لیں گے اس کے بعد کے ساتھ توبہ کر لیں گے اس کے بعد کے سال سچ کو چلے جائیں گے اللہ نے دیکھا یہ زندگی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کہا ایک سو پھر کہا امت محمدیہ کی اوسط زندگی امت محمدیہ کی زندگی کا اوریج ساٹھ پر تین اس لیے کہ امت محمدیہ کا پیغمبر امت محمدیہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساٹھ پر تین سال کی عمر میں اپنے پاس بلایا تو امت محمدیہ کا زندگی کا جو اوریج رکھا ساٹھ پر تین سال کچھ آگے بڑھ سکتا ہے کچھ پیچھے آ سکتا ہے ستم ساٹھ پر تین سال حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے لیے ایک بائیس کو رکھ رکھا تھا کہ روزانہ دن میں ستر مرتبہ تم میرے سامنے موت کا ذکر کیا کرو موت کو یاد دلایا کرو چٹ فنڈ نہیں تھا وہ زمانے میں بیما نہیں تھا مارٹی گیٹ نہیں تھا سوکھ مسلمان ملوث نہیں تھا بلا ٹاٹا کمپنیاں بڑی بڑی نہیں تھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے برپات کے میدان میں آقا نے فرمایا صحابہ آج تمہیں دیکھ کر میرا رب فخر کر رہا ہے اور پھر عمر کو دیکھ کر شان کر رہا ہے عمر تیری شان کہ اللہ تجھے اور صحابہ میں ممتاز مقام دیا تمام صحابہ نبی کے مرید اور حضرت عمر نبی کے مراد مرید اور مراد مریض مانگ کر جاتا ہے مراد مانگ کر لیا جاتا ہے ابو بکر نے مانگ کر اسلام لیا عثمان نے مانگ کر اسلام لیا طلحہ نے مانگ کر اسلام لیا زبیر نے مانگ کر اسلام لیا عائشہ سلمہ نے حادی نے طلب کر کر ہدایت کو مسلمان بنی حضرت ابو حریرہ مانگ کر حضرت عمر ابن آس نے حضرت عبد الرحمان عوف نے طالب ہدایت بن کر ارے عمر تو مطلوب ہدایت تھا نے تجھے مانگا رات میں اور دعا کی اللہ محدید مسجد یادین اے اللہ دو عمروں میں ایک عمر کو تو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے تجھے مانگ کر لیا گیا صحابہ نے اسلام کو مانگا اور اسلام نے تجھے مانگا اور جنت میں کسی اور کا نہیں تیرا میں دیکھا گیا آخا فرماتے ہیں اتنا خوبصورت محل اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ میرا ہوگا میں نے جی امین علیہ السلام سے پوچھا تو غرض کرنے لگے نہیں آپ کے امتی حضرت عمر فاروق اس راستے سے جاتے شیطان راستہ کاٹ کر بھاگ جاتا حق اور باطل جڑ نہیں سکتے آپ یہاں آئے ہیں آپ کے مزاج میں حقانیت ہے آپ یہاں آئے ہیں آپ کو باطل سے نفرت ہے عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے عمل میں سولہ ہونے کا صحیح ہونے کا دعویٰ وہ تو قیامت میں فیصلے ہوں گے رہی حق کی طرف حق کی جستجو حق کی طرف دوڑنا اور حق کے نہ ملنے پر جیسے کوئی آدمی بیڑی سگریٹ کا عادی ہو اگر بیڑی سگریٹ نہ ملے تو بے فرار ہو جاتا ہے کسی کا چھوٹے وہ سمجھے کہ آج میں یتیم ہو گیا مجھے حق کا چسکا نہیں لگا حق کا ذائقہ نہیں لگا یہ اور بات ہے یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے دن اور رات کڑوا اور میٹھا جنت اور جہنم یہ من الباطل اللہ فرماتے تم نے حق اور باطل کو الگ کر دیا قیامت میں بھی الگ کریں گے ان طرح کریو اے مجھے اے مجرمو آج تم الگ ہو جاؤ اے جہنم کی کوٹا والو تم الگ ہو جاؤ تمہیں جہنم میں جانا ہے جنت میں جانا ہے فریق خنفی جنہ وہ فریق فی سعید وہ عمر ان کا محل جنت میں دیکھا گیا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جو راستے میں جاتے تو شیطان راستہ کاٹ لیا کرتا تھا وہ عمر جن کے بارے میں آقا نے فرمایا لوکان آبادی نبی القان عمر اگر میرے پاس نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری ہوتا عمر فاروق کے سر پر نبوت و رسالت کا تاج پہنایا جاتا وہ عمر جن کی رائے کے مطابق اللہ نے وہی کو نازل کیا کئی مرتبہ حضرت عمر نے خواہش کی ایسا ہونا چاہیے اللہ نے کہا عمر مکے مدینے کی گلیوں میں جو چاہتا ہے عرش پر اس کا رب بھی وہی چاہتا ہے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کا نواز جنازہ آخا پڑھانے جانے لگے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کتنے رسم دل کس کا دل چکاتے ہو داڑھی بڑھا کر اس کا دل اسلام میں چڑیا کا دل چکانا حرام ہے اسلام میں کاٹنے والی مرغی کا بکرے کا دل چکانا حرام ہے فقان کتابوں میں لکھا ہے مرغی کو بکرے کو ذبح کرنا ہو اس کے سامنے چاقو تیز نہ کرو اسے دل کو تکلیف ہوگی اسے پانی پلاؤ گھبراہٹ میں حلق سوکھ جاتا ہے اسے پانی پلاؤ چڑی کو چڑیا کو ذبا کرنا ہے اس کے سامنے چڑی تیز نہ کرو کبوتر کو ذبا کرنا ہے پانی پلاؤ نہیں پلاتے نہیں پلاتے کس کا دل دکھا پھر کیا ملتا ہے تمہیں آئے سا رات دل آئے سا کرم ایسا مہربان کروڑوں اربوں خربوں مائے اس کی خطموں پر قربان کیا بگاڑا تمہارا داڑھی کو ڈالتے ہو تم آخر کیا بگاڑا بتاؤ کیا دشمنی تمہیں یہود کے لباس میں اور کیا خوبی کیا کمال کہ چماروں کا لباس پہن کر آدھا پیشہ باہر آدھا پیشہ کر جاؤ ڈاکٹر کے پاس ہندو ڈاکٹر انگریز ڈاکٹر مجھے پیشاب کے خطرے گرنے کی بیماری ہے جس کو یونانی میں سلسلت پہ کہتے ہیں سب سے پہلے کہے گا ڈن اور چست گرٹ مت پہلو لو گے صحیح چھو جاتی ہے پیشاب خالی نہیں ہوتا کیا ملا تمہیں پیشاب کے خطرے ملے کیا ملا تمہیں پاخانہ کرنے کے بعد پانی سے نہ دھو کر نا ملا کیا ملا تمہیں بیٹھ کر انسانیت سے پیشاب کرنے کے بجائے کھڑے ہو کر ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا کتوں کا طریقہ ملا کتنے رحم کتنا رحم آپ کے دل میں کتنا کرم روتے تھے تڑپتے تھے برستے تھے کہ بڑا میری امت کا کیا ہوگا اور یہ امت آپ کا دل تو کم آپ داڑھی بڑھائیں تو نہیں بوسا دیں گے آپ کے گال پر وہ یہود ان کہ جن کے گلے میں لانت کا تاؤ اور جن کو اللہ کے نبی نے جزیرت العرب سے نکال دیا مدینہ منورہ سے نکال دیا اللہ کی نبی کی ان سے بنی نہیں ایک نمبر کے نبی کے دشمن یہود عورت نے کھانے میں زہر ملا کر نبی کو مارنا چاہا ان یہودی عورتوں کا لباس اسکولوں میں داخل کرتے ہیں ہزار مرتبہ ہم نے کہا لڑکی پڑھ کر کیا کرے گی ساتویں تک پڑھے اتنا کہ خط لکھ سکے خط پڑھ سکے ووٹ پڑھ سکے نمبر پڑھ سکے کرے گی کیا پیکا پڑی ہوئی ہے اور بی ایس سی وہ جائے گی کسی کوئی اسی مکسی سی میں جانا ہے اسے اسی جہاز کے چولہے میں جانا ہے ایسی اسکول کے جہاں پر نہیں حضرت زمانہ بہت آگے بڑھ گیا کتنا آگے بڑھا کہ اس کے ٹڑگے سے اوپر آ گیا اب شرمدا پر جو چٹی ہے وہ آتی باقی ہے کتنا آگے بڑھ گیا ہم کے ضرورت کیا ہے کچھ کلاسیں پڑھا دی قرآن سکھایا بہشتی زیور پڑھایا فضائل یا پڑھائے پھر ڈیوٹی کروانا ہے اس کو پیسہ کمانا ہے تو کال سیکٹر بھیجنا بھی ہے ٹھیک بھی پیسہ ملتا وہاں بھی پیسہ ملتا اسٹیج پر ڈانس کر کر پیسہ کمانا باہر جا کر غیروں کے درمیان رہ کر سیکرٹری بن کر اس کی آفس میں تنہا اس کی کیبن کے اندر اس کے ساتھ پینتیس بن کر یا اس کی اسسٹنٹ بن کر پی اے بن کر رہنا میری نظر میں ان دونوں میں جس کو ڈانس کرنے والی کلبوں میں کمر لٹکانے اس میں کوئی فرق نہیں کماتی پیسہ وہ بھی ہے کماتی یہ بھی ہے فرق پیشوں کا ہے کمانا ہے تو جہاں کلب میں بھی پیسہ زیادہ ملے گا ایک مہینہ کسی مرد کی غلامی کرنے کے بجائے دو چار راتوں میں بستر گرم کرنے سے پیسہ مل جائے گا کوئی عورت کی کمائی حرام ہے اب مسلمان سوچنے کی ہے نہیں نہیں اس کو اسی اسکول میں پکا سچا عیسائی جہاں بنایا جاتا ہو نفرت ڈالی جاتی ہو اسلام کے تعلق سے ان عیسائی مشنری اسکولوں میں کیا ہوتا ہے اس کچا خانوں میں پانی نہ دے کر نہ دے کر نہ دے کر اس کو ایسا آدھی بنا دیتے ہیں کہ جب بڑا ہو کر یہ بڑی ہو کر سسرال میں جائے گی پانی لینے کی کوشش کرے گی تو کہے گی الرجی ہو جائے گا پانی لینے مجھے تو نیپکن لوں گی چہرہ کھلا رکھ کر کھلا رکھ کر کھلا رکھ کر ایسی آدھی عادت بنائی جاتی ہے کہ چہرے پر نکھاس ڈالو نہیں مجھے پنشنیں آ جاتی اور قیامت میں پیٹ کے پوڑے آئیں گے اور جہنم کے اندر پیٹ کے پکوڑے آئیں گے اس کا کیا ہوگا ہر چیز چھوٹے کپڑے پہنا کر عادت بڑے کپڑے پہنا اسے بے قراری ہونے لگتی ہے برقع پہناؤ بے قراری ہونے لگتی ہے ایسے اسکول جہاں پر ہماری تہذیب ہمارے تبصن اور ہمارے کلچر کو ختم کیا جا رہا ہے مسلمان رشوتیں دے کر انفلس یوز کر کر منسٹروں کے خطوط لے کر ان کا فون لگوا کر یہ مادر کا مسلمان بچی فاطمہ سمیا یہ ہے ادہیا اس کو تم جو ہے پکا تم عیسائی بناؤ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے توحید مٹائی جاتی ہے نبی کی دشمنی پیدا کی جاتی ہے اسلام کے خلاف زہر بھرا جاتا ہے کیا ہے ہمارا تعلق اسلام سے کون سے زندگی کے شعبے میں کون سے زندگی بچوں کے اسکول کا معاملہ جورو کے ساتھ رہنے کا معاملہ گھر کو تعمیر کرنے کا معاملہ گھر میں ایک کمرہ اتنی بڑی بلڈنگ اسے مرغیوں کا رس پورا ختم ہوگا بازار میں کم نہ آگا ساٹھ پر تین سال کی عمر جو ہے میں کہتا ہوں کہ موٹی وہ فیکٹری میں سیرن بچ چکا کارخانے والے جا چکے اب جو ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں ایکسٹرا ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ ساٹھ پر تین سال کے بعد رہنے کا مطلب یہ ایکسٹرا زندگی ہے خدا کی طرف سے تحفہ ہے خدا کی نعمت ہے نہ لائے توبہ نہ کیا ہو تو اب توبہ کر لیں نمازیں چھوٹی ادا کر لے کسی کا حق دبایا اس کے حق کو واپس کر دے پانچ منزلہ عمارت بڑھے کا رس پورا چلے گا مسجد میں آ کر کھڑکو نماز نہیں پڑھ سکتا اوپر کا کر لیتا نیچے کھڑکوں گرایا تھا کر یہاں بھی پیسہ چار دن کی زندگی آرام سے گزار دو مریا تو یہاں سے نکلنے بھی آسان رہتا اب تجھے اسی اوپر سے لاش نکالنا کرین سے یہ دیکھیے حوث دیکھیے آپ گراؤنڈ فلور کرایہ زیادہ فرسٹ فلور میں ذرا اوپر رہ کر نیچے کا ہے نا کرائے کو دے کر زیادہ کھاؤ میں زیادہ ایک کمرہ ایسا ہمارے شہر میں کوئی اللہ کا ولی آئے ہم اس علاقے میں گئے اب علاقے کا نام لو تو بدنامی ہوگی تو وہاں لارجگوں میں رکھا میں نے کہا لاڈکوں کے اندر تو تباہی اور رکاتوں کے عاشق رکتے ہیں اچھی چیز نہیں بات تو میں رکنا تم علما کو خطیبوں کو میلا کے مقرروں کو میں رکاتے اتنے بڑے شہر ایک میٹرو شہر ہے نام نہیں لوں گا میں میٹرو سٹی ہے وہ کسی کے پاس یہ نہیں ہے مسلمان کے گھر میں یتیم ہیں لاوارث فقیر ہیں شیڈول کاسٹ نالے کے ساتھ کیڑے مکڑوں کی طرح زندگی گزارنے والے عالم کے قدم پڑیں گے وہ تحجد کو اٹھے گا وہ دین کا نام گھر میں خیر وقت نہیں آئے گی ہے کوئی ایک نواب کے لیے کمرہ تلاوت کے لیے کمرہ کمرے لگے ہوئے دادا کی فوٹو نار مہمان جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا کہ بھائی خلا کس طرف ہے ایک ٹکڑا ایسا بناؤ کہ جس کے اندر قبلے کا ڈائریکشن ہو مسلح رکھا ہوا ہو اور دیوار کے اندر جو محراب کلا میں پاک رکھا ہوا ہو سو فیصد وہ بے نمازی بھی ہو آپ کے گھر میں مہمان بن کر آئے آپ کے گھر کی ہلچل کو دیکھ کر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ حضرت عبدت مولانا امداد اللہ مہاجر وکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہونے تو لگانے والے آدمی تھے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فقیر آدمی تھے تصوف سے خانقاہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تو کہیں اسلام اللہ مہاجر فقیر رحمت اللہ کسی نے کہہ کہیں لیا کیا جاؤ حضرت کے پاس ہم نے کہا کہ لوگ ذکر کر رہے ہیں تو کہا پہلی شرطی میں ذکر بکر نہیں کروں گا کہا ٹھیک ہے کہا تحجد نہ میں آخری وقت میں اٹھوں گا دو چار جو ہوگا میں مجھے آدھی آدھی رات جگنا نہیں ہوتا یہ حق حق کو اللہ اللہ نعرے مجھے نہیں آتے امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ صاحب پھرا موتے آپ ہوتے پسند نہیں کر لیا حضرت امداد اللہ آقا کے پاس ایک آئے دل میں ہمدردی ہو دل میں محبت ہو سامنے والے کے دل میں ہم ایمان بحبت کر سکتے ہیں اسے حق پر ہم جو کہتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے یہ بول رہا تو وہ بول رہا ہے دو بولے ہو میں تین بول رہا ہوں میں تین بول رہا ہوں تو چار بول رہا ہوں اخلاص کے ساتھ سڑک کے ساتھ دل میں محبت کے ساتھ میرا بھائی عمرہ ہے مولا اے میرے اللہ لاکھوں لوگ جنت میں جا رہے ہیں ایک یہ بھی چلا جائے تو تیرے خزانے میں تیرے جنت میں کیا کمی ہوگی اس طرف کے ساتھ اس طرف بولتا ہے کہ اس کا دل جلانا ہے نہیں آتا بھائی سنپورا کے گھر میں کھانا کھانا سکھ پیدا ہوتی ہے شرارت پیدا ہوتی ہے نہیں بابا نہیں کرتے دیکھو ماں نے تمہیں دودھ پلایا نو مہینے پیٹ میں رکھا تمہاری اما انتقال کر گئی تم اس کے ساتھ بدکاری کرو گے تم چون جائے گا آقا کے پاس ایک آدمی آیا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو لیکن یہ ایک شرط بچی ہو غریب شرط آقا نے کہا کیا فرمایا کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں ہے اسلام میں اجازت میں قرآن اجازت دیتا میں سیدھا کرنا چاہتا ہوں اچھا بابا ٹھیک ہے اسلام کو قبول کر لو اسلام قبول کیا بیٹے دیکھو تم اپنی ماں سے مکالا کرو گے اللہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ اچھا جس سے تم مکالا کرو گے بیٹا وہ کسی کی ماں تو ہوگی کیا تم اپنے بہن سے مکالا کرو گے تم اپنی بہن کے ساتھ بسترے میں لپیٹ کر سو حضرت کیا بات کہا کہ جس سے تم مکالا کرو گے وہ کسی کی بہن تو ہوگی کہا بیٹی کے ساتھ کہا کہ نہ وہ کسی کی بیٹی ہوگی تو اس کے بعد فرماتے ہیں وہ صحابی کہ آخا نے وہ بات میرے دل میں پیمس کی کہ میں جنا کا عاشق تھا میرے دل میں جنا کی نفرت پیدا ہو گئی دل میں محبت کے ساتھ شادی میں دعوت ہو رہی ہے بیچارہ معلوم نہیں کہ اس نے شادی کی دعوت کر دی عورت والوں کی طرف سے آیا محبت کے ساتھ گئے تو طریقہ تھا بتانے کا حکمت تھی دل میں سڑک دل میں چاہت ہم ڈانٹتے بھی ہیں ہمارے دل میں سڑک اور چاہت ہے اس لیے نہیں ڈانٹتے اس لیے کتا سفر نہیں کہتے کہ ہم یہاں سے پھانس جائیں یہ کہنے سے شاید آدمی چوکنا ہو جائے آدمی جگ جائے دل میں سڑک اللہ سے دعا اب کر جی کیا ہے ارب کی آمدنی بوائے کو اتنا ہٹا کھاتا تھا کیا میں نہیں کھاتا آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کیا ثابت متقی پرہیزگار وقت کے حسن نسلی وقت کے سیران پیر اللہ کی نگاہ سے گر جائیں گے یہ کام کر کر آپ دل میں سڑک دعا مانگ کر جائے مولا جا رہا ہو میں ہدایت کی بات کہوں گا میں راستہ دکھاؤں گا اللہ چلانا آپ کا کام ہے دیکھو بھائی یہ جو ہو گیا سو ہو گیا ابھی تمہارے دو بیٹیاں ہیں تمہیں آؤ ملو میں تمہیں بتا دوں یہ سنت کے خلاف ہے یہ حدیث کے خلاف ہے یہ شریعت کے خلاف ہے اس میں برکتیں نہیں ہوتی اس میں میاں بیوی میں زحمتیں ہوتی ہے اس شادی میں روپیہ پیسہ خرچ ہو اللہ کی لانت آتی ہے نہ وسطیں آتی ہیں نہ بیٹا نہ بھائی ایسا کی کرتے یہ طلب اور یہ حضرت رحمت اللہ مجھے ذکر کر نہیں ہوتا آدھی آدھی رات کو اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ صاحب سے حضرت نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جب آدھی رات کو وہ اٹھا وہ اٹھا وہ اٹھا وہ اٹھا کہاں گئے سنجا گئے کہاں گئے وضو کر رہے کہاں کنویں کے پاس اربل کے پاس وضو کر رہے ہیں اور اس کے بعد آئے تحجد کو سارے چلے گئے میں کیوں پڑھا رہا ہوں میں مسلمان حضرت توڑ گئے اور اس کے بعد سب ذکر ہاں، میں بیٹھے میں بتانا کروں گا بھائی ابھی محدث اور سو ہوں لیکن کہا کہ سب ذکر کر رہے ذرا شابی تو ہو جائے اچھا نہیں لگتا اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے تصوف کے یعنی تصوف ان منکر تو نہیں تھے لگاؤ نہیں تھا دلچسپی نہیں تھی ذکر افکار کا شغل نہیں تھا ماحول نے اتنا مجبور کیا اور آپ اتنا قریب ہوئے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تین دنوں کے اندر حضرت کوئی رحمت اللہ علیہ کو خلافت دے دی میں نے زندگی میں کسی کے بارے میں نہیں سنا کہ کسی پیر و مرشد نے تین دن کے عرصے میں اپنے مرید کو خلافت دی ہو وہ جوہر دکھائے مریدی کے اور اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ کا وہ حق ادا کیا وہ خدمت کی کہ تین دن کے اندر گھر میں ایک کمرہ نماز کر تلاوت کا تصویر لٹکی ہوئی ہے قرآن رکھا ہوا ہے مسلح رکھا ہوا ہے کیا کیا ہے ایل سی ڈی بچہ کو کارٹون کے واسطے الگ مہیکا کو وہ سات بہو کے یہ جو جھگڑے ہیں کم ہے آزاد کی آدھی ہو چکی ہے قوم سچی زندگی تم نے دیکھی ہی نہیں کوڑوں کی طرح ریت کر آدمی مر جانا چاہتا ہے غلامی کر کر خون پی کر ریز و پاس کا چاہتا ہی نہیں وہ آدمی کمپرومائز کر لیا خدا کے عذاب سے خدا کی لانت کے ٹروپ سے اس نے مسالات کر لی ٹھیک ہے وہ آتے چکن گنیا آتے ٹھیک ہے مچھر کاٹے تھے ٹھیک ہے سور کی بخار آتے ٹھیک ہے کتے کی بیماریاں آتے اس لیے کر لیا علاج کر لیں گے یہ کیوں آ رہی ہے کیا وجہ سے لپیٹے میں آ گئی کہیں نمرود کی ناک میں گھسنے والے لنگڑے مچھر کی یہ نسل تو نہیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ڈس کر کاٹ کر آج ہمیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا ذائقہ چکانا ٹکانا کوئی سوچنے والا سمجھنے والا نہیں صاحب ہم تو کارخانے کے لیے پیدا ہوئے دکان کے لیے جورو بچوں کے لیے ایک کمرہ نماز روزے کا اللہ نے وسط دی ایک کمرہ شہر میں کوئی عالم آیا ریکویسٹ کر کر درخواست کر کر کہ آپ مدرسے میں کیوں رکیں گے بلا جگہ کیوں رکیں گے میزبان کو کہہ کر ایک راہ دیا وہ پڑھ لے گا وہ سجدہ کر لے گا اللہ کے دربار میں اس کی زمینیں دیا آ چکے گی تو کیا اس جگہ پر نہ ہو سکے بیماریاں اور خدا کا خدا کا قہر آ سکے گا کون کب ہوگا جب دین کی سوچ ہوگی دین کی طلب ہوگی اور دین کی طرف نہیں ہوگی جہاں پیشاب گرے گا وہاں قیمت ہی ماربل لگے گا پاخانہ دھوپنے کا جو شور ہوگا وہ دس دس ہزار روپے کے قریب کا ہوگا کون بناتے ہیں یہ چیز اس لیے کہ بیچ سے لگاؤ نہیں قرآن نے صاف کہا اللہ یا خاف بلکہ یہ کہ وہ آخر ڈرتے نہیں دیکھیں گے سب بہتر بھی چلے جائیں گے ارے قبرستان بڑا ہوا میرے جانے سے کیا ہو جائے خرید کی سوچ رہا آئے دن جہاں سے اٹھتے میرا بھی اٹھ جائے گا تیاری ملا یا خاتون الآخرہ پیغمبروں سے پوچھو موت کی تکلیف روح نکلنے کی وقت ہو دونوں جہاں کے سردار ہیں آپ بدلے میں پانی رکھا ہوا ہے برتن میں دونوں جہاں کے نبیوں کے نبی ہیں رسولوں کے رسول ہیں امام المیا ہیں شاپیے کو سر ہیں شاپیے میں شر ہیں اللہ نے قرآن آپ پر اتارا اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑا ہوا ہماری شخص کا رضی تعالیٰ تارانہ فرماتی ہے میری رام پر میرے محبوب کا سر سر مبارک رکھا ہوا تھا اور اتنی تکلیف ہوتی کہ خوشی اور بے ہوشی تاری ہو جاتی لکڑی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے چہرے انور پر ملتے اور کہتے اللہ اللہ سکرا تیری موت اللہ موت کی سختی بہت ہے اور یہ کہ سب کاری میں جاتا ہوں پورا قبرستان بھر کو دیا میری قبر بنے گی کس سے مقابلہ اللہ سے دیکھ لیجیے بھی موت لا کر دیکھ لیا میں بھی دیکھ لیتا ہوں تو بھی بڑا کل موت کو بھیج میں بھی دیکھ لیتا ہوں اس موت نے ایوب کے صبر کو نہیں دیکھا اس موت نے یوسف کے حسن کو نہیں دیکھا اس موت نے قارون کے خزانے کو نہیں دیکھا اس موت نے فرون کے کھمنڈ کو نہیں دیکھا اس موت نے نفروت کی سلطنت کو نہیں دیکھا اس موت نے پوسا کی شان کلیمی کو نہیں دیکھا اس موت نے حضرت ابراہیم کی شان کلیمی کو نہیں دیکھا اس موت نے نہ پیغمبروں کو معاف کیا نہ ولیوں کو معاف کیا نہ صحابہ کو معاف کیا بلکہ کائنات کے سردار کے کو نہیں رسوینا تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملک الموت نے معاف نہیں کیا ایسے ملک الموت کے بارے میں آج مسلمان بے خوف ہو کر زندگی گزارا تو ہوگا ایک عمر ساٹھ پر تین اور دوسرا دنیا بھر کی بیماریاں اور ایک بیماری ایک بیماری جان لے گا چکن گنیا جو بیماری اب ہے دیکھ میں کیا اس سے لوگ نہیں مرے تکلیف جو ہوئی آئی گئی مومن کو تکلیف ہوتی ہے گنا اس کو چھوڑیا مرے نہیں مرے لوگ برسات آئی مرے نہیں مرے لوگ یہ ایک چیز موت کا پیغام لے کر آ رہی ہے سمندر کی لہریں ندی کا بہاؤ نالے کا پانی اور برسات کے خطرے یہ بیمار ایک ایک چیز موت کا پیغام لڑ رہی ہے اور یہ لیڈر بن کر سنیما دیکھ رہا ہے دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں نے کہا کہ جب منافقوں کے سرکار کی نماز جنازہ پڑھانے آقا جا رہے ہیں تو منع کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ مت پڑھائیے آقا نے سوچا اگر میں پڑھا دوں تو شاید اللہ میری دعا سن کر اس کی مغفرت کر دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ساری زندگی آپ کی زندگی کو اجیرت کر کے رکھ دیا سکون کو حرام کر کے رکھ دیا ایسے دشمن کے بارے میں دل میں وہ رقم کر تو ہم آپ کے نام لے آپ پر درود کا نظرانہ بھیج ہے ہم گنہگار صحیح ہم مجرم صحیح آپ کے چاہنے والے آپ ہم سے کتنا محبت نہیں کرتے ہوں گے اتنا نہیں چاہتے ہوں گے اور اس محبت کے سلے میں تو نے کیا کیا کہاں آقا آپ کے چہرے پر میں چھوٹتا ہوں یہ چہرہ مجھے پسند نہیں تو کہنا نہیں کہنا داڑھی بڑھانے والے کچکی رکھنے والے ایک مجھ سے کم رکھنے والے تو زبان سے بول یا نہ بول لیکن تیرا داڑھی کا اٹانا کشکشی کرنا نبی کے چہرے پر تھوکنے کے برابر ہے کہ تھوک کر تو کہتا ہے یہ چہرہ مجھے پسند نہیں دکاندار نے کپڑا دیا اس پر کپا ہگا ہوا تھا پھٹا ہوا تھا میں نے اسے منع کر دیا پھر دیا میں نے منع کر دیا پھر دیا میں نے منع کر دیا اب چوتھی مرتبہ دیا تو کھکا کر تھوکو تھو ہے میں نے گا کرتے نہیں کرتے تو آپ نے ایک مرتبہ پٹایا تو کیا کہا دو مرتبہ بڑایا تو کیا کہا ایک مرتبہ کہا کہ آقا چہرہ پسند نہیں دو مرتبہ کہا آقا پسند نہیں تین مرتبہ کہا پسند نہیں چار مرتبہ کہا پسند نہیں جمعہ میں کاٹا پسند نہیں اتوار کو اٹایا پسند نہیں شادی کو جانے سے پہلے بڑا آخر میں جب مولوی بار بار بار بار بار بار بار بار کہتا رہا کہ یہ کافروں کا بھیڑوں کا چماروں کا چہرہ تو نے مجھے پسند ہے یہی نا مطلب دیکھیں گے دیکھیں گے آج تھوکو کل آخا کے پاس ہو جائے کا پانی لا تم کیسے لوگ ایک داڑھی بڑے چہروں کے ساتھ اس خشکشی داڑھی کے ساتھ کیسے لیں گے آپ شفاعت کا پروانہ کون جیتے گا کون ہارے گا پوچھو قرآن سے اتنا آپ ہی نہ کل ہم نے آپ حوض کو سر دیا فصل لی کا گورنر نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے ان شانی لگ کر آپ کا دشمن اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا آج صدیق کی نسل ہے نہیں ہے کون ہے یہ صدیقی ہے کون ہے مولانا عبد العلیم صاحب لکھنؤ کے آگے کیا نام ہے فاروقی کیا مطلب فاروق کوئی مدرسے کا نام نہیں حضرت عمر فاروق کا سلسلہ ہے یہ کون ہے فلاں عبداللہ صدیقی یہ صدیقی کون سے بات نہیں نہیں حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان صدیقی ہے حضرت عثمان کا خاندان عثمانی ہے حضرت علی کا خاندان چاروں سلسلوں کے اندر ہے حضرت فاروق کا خاندان ہے جہاں امریکہ میں برطانیہ میں کسی انگریز کے پلے کو بتاؤ یہ ابو جہل نسل کا نہیں ابن شانیہ کا اے محمد صلی وسلم تیرے دشمنوں کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیں گے ہم بٹا کر رکھ دیں گے ختم ہو گئے آج تم دشمنی کرو گے باقی نہیں رہو گے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا آگے بڑھے روایت کرتا ہے کہ چادر کو پکڑ کر پیچھے کی طرف کی مچال نہیں تھی عمر فاروق کی لیکن سر میں ساری زندگی آپ کو ستاتا رہا میدانی جہاد میں آ کر آدھے راستے سے بھاگ گیا اور کہا اور کوئی ہمارے گھر میں خالی ہے مستورات ہے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں کوئی نہیں وہاں بھی آؤ قرآن نے کہا وہ خالی نہیں ہے اللہ فرارا یہ بھاگنا چاہتے ہیں ایسا تکلیف دیا کرتے تھے چادر پکڑ کر نیچے کیا بات پھر آگے بڑھے سلپ جبرین علیہ السلام والسلام تو قرآن شریف کی سور توبہ کی آیت لے کر نازل ہوئے وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد کسی غیر مسلم کا نماز جنازہ نہ پڑی ہے حضرت عمر نے چاہا اللہ نے عرش میں وہ ارادہ کیا اور وہی نازل کی کئی مرتبہ آئی عمر فاروق آپ کی مشیت پر وہی نازل ہو وہ عمر فاروق نبوت کا تاج پہنایا جانا باقی ہو تاپ کو پہنایا جاتا وہ عمر فاروق جن کا محل جنت میں تیار تھا وہ عمر فاروق اشر ہوگا دس صحابہ جو جن کو دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی اور جنت کا ٹکٹ دے دیا گیا اختیار دے دیا گیا کہ تم جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ یہ دوسرے نمبر کے صحابی عمر فاروق اور ایک وائس کو رکھا تھا روزانہ مجھے سامنے موت کا تذکرہ کر رہا اور ایک دن واحد کو کہہ دیا موت کی تیاری موت کی یاد اور اس کے پیچھے لگا رہنا ایمان کی علامت اور ایمان کی شان ہے اللہ سے محبت ہے یا نہیں اگر ہم سعودی میں رہتے ہوں قطر میں دبئی میں رہتے ہوں امریکہ میں رہتے ہوں اور ہماری بیوی یہاں ہو ہم اس کے غلام ہو تو میل کرتے نہیں کرتے بات کرتے نہیں کرتے ملنے کی تمنا ہوتی نہیں ہوتی کوئی جا رہا ہو تو تحفے تاہے بھیجتے نہیں بیچتے جوڑے سے محبت ہو تو ملنے کی تمنا اور اللہ سے محبت ہو تو بھاگنے کی تیاری تو ایک دن فرمایا کہ تم آج کے بعد نصیحت نہیں کرو گے تو وہ ناراض سے ہو گئے کہنے لگے عمر اگر غلطی ہو تو معاف کرنا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی کہنے لگے نہ آج بھائی نے آئینہ دیکھا تو دیکھا کہ میرے داڑھی میں ایک سفید بال آ چکا ہے یہ میری موت کو یاد دلانے کے لیے کافی ہے ایک سفید بال داڑھی میں آنے سے موت کو یاد کرانے کرانے والے وائس کو چھٹی کر دی کڈنی فیل ہوئی تو پرسنٹیج پوچھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ فیل ہوئی ہے مال بلاک ہوا تو پوچھتے ہیں ابھی گاڑی کہاں تک جا سکتی ہے ابھی کتنا کھا سکتے ہیں ابھی دنیا میں مزے لے سکتے ہیں بینک میں لون لینا رہا تو بھیڑ و چمار کے دوسرے سے پیدا ہونے والا مینیجر آنے سے پہلے ادب بن کو اس کا اکرام احترام اور جمعہ میں جا کر جنت کے مزے لینا رہا تو معلوم کہ جی نگر کی نئی ملا کی مسجد میں دو بعد ہے تبھی نماز ملتی ہے جب تک دنیا کا خوب برکھا کھاؤ کیسا اثر چلتی ہے دیکھو یہاں کڈنی یہاں دل کے بعد یہاں کینسر یہاں ہڈی کا کودا اور یہاں بی پی یہاں شوگر یہ بال کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرے لیے کافی ہے یہ مجھے میری موت کو یاد دلائے گا اور ساری چیزیں رکھ کر آدمی بھی لب میں جا کر ٹیسٹ کراتا ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ بیکار اس کو خواہ مخواہ تم ہاسپٹل میں رکھے ہو وینٹیلیٹر دے رکھے ہو نکالے لے جاؤ یہ منڈی والا تھا نہیں نہیں ابھی رکھو ہو سکتا میں جیوں گا دنیا کا کوک ہو کر اور کھاؤں گا حدیث کہتی ہے الموت جسر یسیل الحبیب میسیل واہ کہ موت ایک پل ہے کہ چاہنے والے کو اپنے محبوب سے مل ہم نے اللہ سے محبت کی ہی نہیں اللہ کون ہے کون ہے اللہ آخرت کیا ہے ہم اس دنیا میں جینا چاہتے ہیں ہم نے بڑی محنتوں سے بلڈنگ بنائی ہے بڑی قربانیوں سے ہم کیوں قرآن کہتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے نہیں بھاگ رہی وہ تمہارا پیچھا کرے گی وہ تمہیں ملاقات کر کے رہے گی ثم تردون الى عالم والشهاده پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا عالم والشهاده کی طرف اور پھر فرمایا الموت ولو موت وی بروج جدا تم مضبوط گمبتوں میں جا کر پناہ لے لو یہ تو تمہیں چھوڑنے والی نہیں صاحب تم چھوڑ کر بھاگو یہ نہیں چھوڑے گی انسان بھاگے گا تو انسان کا سایہ انسان کو چھوڑے گا زندگی میں کبھی بغیر سائے کے رہو گے موت نہیں چھوڑے گی تم موت کو چھوڑ دو گے یہ ہے ہماری زندگی کا خلاصہ کہ ہماری پہچان ہماری شناخت ہماری آئیڈینٹی پڑے مینیجر کی حیثیت سے کسان کی حیثیت سے کوئی تیاری نہیں کلّا بلّہ آپ کو آخرا بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں اور موت کا ڈر نہیں ہمدردی ہو آج یہ ماحول جو دشمنی کا ہے یعنی کوئی قرآن مدد چھاپتا ہے کوئی نبی کو گالیاں دیتا ہے کوئی اسلام کے خلاف یہ سب ہمارے اسلام سے لگاؤ اور محبت نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام ہو رہے ہیں ہمارے بچے سے پاپا تو کون اسے حکام اٹھا کر دیکھتا ہے لیکن بچوں کو لاوارسوں کی طرح حرام کی پلڈوں کی طرح کتے کے بچوں کی طرح چھوڑ دیا وہ چمٹا لے گا وہ پتھر مارے گا وہ چھیڑے وہ کاڑے وہ لگڑے لیکن پیار کر کر دیکھو ہم نے دین کو پیار کرنا چھوڑ دیا تو دنیا والے اس کو گالیاں دے رہے ہیں امریکہ کے ایک دکان کے مالک تھے سہیل اس کا نام تھا امریکہ میں نفاق نہیں ہے ڈاکو ڈاکو ہی ہے چور چور ہی ہے وہ گنا کرتے ہیں تو گنا کے نام پر تین دھاڑے اے ٹی ایم کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور بندوق کے اشارے پر بیان کو لوٹ لیتے ہیں وہ ایسا کرا خرچ لاؤ مسجد کے کا کام باقی ہے یتیم خانے کا وہ ایسے بزدلی کی چوری نہیں کرتے ہو میری اما بیمار ہے میرا بچہ بیمار ہے بزدلی کی چوری مارنا ہے مال مارو بیٹھ مارو سہیل کی دکان تھی بڑی اور یہودی ڈاکو لوٹنے کے لیے آیا گن پیٹ پر گن پر اس نے بندوق لگی اور اشارہ کیا کہ مال نکالو جان جا سکتی تھی لیکن کیا آپ مانیں گے ایک ڈاکو جو جان اور مال کا دشمن بن کر آیا سہیل کی دکان سے ہدایت اور ایمان لے کر گیا اس لیے بالکل سچا واقعہ اس لیے کہ اس کے کے اندر تڑپ کی ہمدردی تھی آخا کی قربانیوں کا احساس اور شعور تھا قیامت کا خوف تھا اور ایک وہ واقعہ کہ مسلمان حیدرآباد کے اندر چالیس پرسنٹ پر اس غریب کرانے کو سوپ پر دیا اور نتیجہ یہ آیا کہ لڑکی کا حصف کیا قرض کے ادا نہ کرنے پر تب بھی قرض ادا نہ ہوا تو لڑکی کا بلاکار کر اس کی آبروں کو لوٹ کر چار مینار کے اوپر لے جا کر رکھ کے دے دیا مسلمانوں کی زندگی کا ایک رخ یہ بھی ایک تو سود ماں سے سنا کرنے کے برابر مسلمان نے مسلمان کو چالیس پرسینٹ پر سود دیا وہ اصل سے اتنا زیادہ ہو گیا وہ ادا نہیں کر سکا تو اس کی بہن کا اغوا کر لیا تاکہ وہ قرض ادا کرے تب بھی ادا نہیں کیا اس کا زنا کر کر چار مینار پر لے جا کر لڑکا کر اسے موت کی ہمیشہ کی موت اسے دے دیا یا شہادت کی موت اسے دے دیا یہ بھی مسلمانوں کی زندگی کا ایک رخ ہے اور سہیل امریکہ کے یہود اور نسارا کے کلچر میں رہ کر آنے والے ڈاکو کو ایمان دے کر کے اسے بھیجتا ہے ان شاء اللہ خان کی سے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت اور ایمان اور کلمے کی عظمت پیدا فرمائے اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جوانی بڑھاپا ہمیشہ اللہ ہمیں دین کے لیے فرمائے پردائے عام الحمد شمد رب العالمین